ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے